قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تویل لاتا ہے تم آؤ ایک طوفا جوش دکھاتا ہے ایک فتنا شور مچاتا ہے اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا ہم لوگ ابھی آزاد نہیں ذہنوں کی غلامی باقی ہے ہم لوگ ابھی آزاد نہیں ذہنوں کی غلامی باقی ہے تقدیر کی شفقت سے حاصل تدبیر کی خامی باقی ہے تقدیر کی شفقت سے حاصل تدبیر کی خامی باقی ہے سینوں کے حرم ہیں ابھی امیدوں سے آباد نہیں چہروں کی چمک ایک دھوکہ ہے کوئی بھی جوانی شاد نہیں اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا مغرب کے اصولوں کے بندھن افسوس نہ اب تک ٹوٹ سکے مغرب کے اصولوں کے بندھن افسوس نہ اب تک ٹوٹ سکے ہم کو مشق بھکاری ہے مشکل ہے کہ عادت چھوٹ سکے ہم کو ہونا مشق بھکاری ہے مشکل ہے کہ عادت چھوٹ سکے کب بویا اپنا بیج کوئی جو نم پائے اور پھوٹ سکے اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا تقلید کے ایسے خوگر ہیں آزاد روی سے ڈرتے ہیں تقلید کے ایسے خوگر ہیں آزاد روی سے ڈرتے ہیں اب یار لکیریں کھینچ گئے ہم لوگ فقیری کرتے ہیں اب یار لکیریں کھینچ گئے ہم لوگ فقیری کرتے محنت سے کمائی کی نہ کبھی خیرات سے جھولی بھرتے ہیں اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا وہ دور غلامی بیت گیا ملت کی خودی کو پیس گیا وہ دور غلامی بیت گیا ملت کی خودی کو پیس گیا ہم جیت کے بازی ہار گئے اور دشمن ہر کر جیت گیا ہم جیت کے بازی ہار گئے اور دشمن ہر کر جیت گیا ایسے میں گو مایوس نہیں بڑھنے کی ہمت کرتے ہیں پر آپ سے بھید چھپائے کیا دل بیٹھ نہ جائے ڈرتے ہیں اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا زندہ جو فرنگی حکمت کا دو صدیوں میں تعمیر ہوا زندہ جو فرنگی حکمت کا دو صدیوں میں تعمیر ہوا اب اس پہ تنگی پہرے ہیں یہ ایک اٹل تقدیر ہوا اب اس پہ تنگی پہرے ہیں یہ ایک اٹل تقدیر ہوا ہم اس کے نگے خود ہی ہم آپ ہی پہرے دار اس کے ہم اس کے پجاری ہیں اب تک وہ جا بھی چکے میں اس کے اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا افرنگ نے جانے سے پہلے یا انڈے بچے دے ہی دیے نے جانے آنے سے پہلے یا انڈے بچے دے ہی دیے باطل نے وراثت بھی چھوڑی اور ساتھ ہی وارث چھوڑ دیے باطل نے وراثت بھی چھوڑی اور ساتھ ہی وارث چھوڑ دیے باہر کے فرنگی بھاگ چکے اب گھر کے فرنگی باقی ہیں قرآن کے تھے جو لوگ امی وہ کفر کی میں کے ساتھی اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا جس دین پہ اپنا ایمان ہے اس دین کی تزلیل کرے قرآن کے حقائق کو ظالم تعویلوں سے تبدیل کرے کیا ہم یہ سہ بھی سکتے ہیں کیا ہم چپ رہ بھی سکتے ہیں ملتے مگر مرزل کو ان باطل کے معماروں کی تعمیروں سے ٹکرانا ہے طوفانوں سے لڑ جانا ہے اے ملت احمد مرسل تم ایک قوت تھے کیا بھول گئے تم طاقت تھے تم جرت تھے تم ایک پرجوش تھے تم عظمت شوقت رفت رحمت راحت شفقت تھے تم تھے تم عظمت انسانیت تھے اب اتنی بات بتاؤ تم کیا عذر تراشو گے اس دن جب حشر میں پوچھا جائے گا کیا اپنے کنواں سے کام لیا جب کفر ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ صرف کیا اس وقت کہو گے کیا بولو ہر عذر کو کاٹے پر تو لو اس وقت کہو گے کیا بولو ہر پر ٹولو لو وقت کہو گے کیا بولو آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تغیر آتا ہے تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تغیر آتا ہے ایک طوفان جوش دکھاتا ہے ایک فتنا شور مچاتا ہے اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا